السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہنستے کھیلتے مسکراتے ننے منع ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی کہانی کا عنوان ہے ننا سبز گدھا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے گلے رانا نے کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کیا آپ کا تمام کا مکمل ہو چکا ہے اور ہاں کل جمعہ ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بڑے سے گھر کی الماری میں ایک ننا سبز گدھا رہتا تھا جس کی صرف تین ٹانگیں تھیں اس کی چوتھی ٹانگ کھلونوں کی الماری سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور اس وجہ سے گدھا بہت بدصورت ہو گیا تھا گھر کا کوئی بچہ گدھے کو پسند نہیں کرتا تھا یہ سبز رنگ کا کیوں ہے وہ حقارت سے کہتے کیا کبھی کسی نے سبز رنگ کا گدھا دیکھا ہوگا ہم اس فضول کھلونے سے نہیں کھیلیں گے گدھا بہت اداس رہتا تھا وہ اپنے رنگ کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا نہ ہی اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اصلی گدھا دیکھا تھا اس لیے وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ سبز نیلا پیلا یا کسی اور رنگ کا کیوں نہیں ہو سکتا جب اس نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی تو وہ پہلے سے زیادہ اداس رہنے لگا کسی نے اس کی مرمت نہیں کی وہ تین ٹانگوں والا ایک بدصورت کھلونا تھا تمام دوسرے کھلونے اس کا مذاق اڑاتے تھے ایک دن تینوں بچوں نے کھلونوں کی الماری سے اپنے سارے کھلونے باہر نکالے اور ان میں سے اپنے بہترین کھلونے چھانٹ کر الگ رکھ دیے باقی سب کھلونے انہوں نے ڈھیر کی صورت میں ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ انہیں مالی کے بیمار بیٹے کو دے سکیں جب ان کی نظر سبز گدھے پر پڑی تو وہ ہنس پڑے <laughs> اس گدھے کو تو مالی کا بیٹا بھی لینا پسند نہیں کرے گا اس کا ہم کیا کریں اسے کھڑکی سے باہر پھینک دو ایک بچے نے کہا لہٰذا انہوں نے ننے گدھے کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ کہاں گرا ہے اب ہوا یہ کہ اس وقت گھر کے باہر سے ایک سبزی والا گزر رہا تھا گدھا سر کے بل بند گوبھی کی ٹوکری میں جا گرا گرتے ہوئے وہ بہت خوفزدہ تھا کہ اگر وہ زمین پر گرا تو اس کی باقی ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں گی مگر سبزیوں کے ٹوکرے میں گرنے کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی وہ ٹوکری میں پڑا سوچتا رہا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی نہ ہی کوئی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اٹھا کر باہر پھینکے جانے کا احساس کتنا تکلیف دہ تھا سبزی والا اپنا ٹھیلا لے کر دکان پر واپس لوٹا تو اس کے ملازم نے بتایا کہ ایک بوری گوبھی کا آڈر آیا ہے لہٰذا اس نے بند گوبھی کی ٹوکری بوری میں الٹ کر بوری کا منہ بند کر دیا ننا گدا بھی بوری میں جا گرا جلد ہی بوری اٹھا لی گئی اور کوئی اسے لے کر چلنے لگا آخر کار اسے نیچے رکھ دیا گیا اور ایک آواز آئی لو باورچی یہ آ گئی تمہاری گوبھی آج گھر کے مالک نے اپنے تمام دوستوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا بند گوبھی بھنے ہوئے گوشت اور آلو کے قتلوں کے ساتھ پیش کی جانے والی تھی اس دن کچن میں اتنا زیادہ کام تھا کہ گھر کے ملازمین کے علاوہ ایک غریب بوڑھی عورت دعوت کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلوائی گئی تھی تاکہ کھانا وقت پر تیار ہو سکے وہ گوبھی دھونے اور کاٹنے کا کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کو سبزیوں کے ڈھیر میں پڑا ہوا ننا سبز گدھا نظر آ گیا او یہ دیکھو وہ چلائی اور گدھا اٹھا کر دوسرے ملازموں کو دکھایا سبزی والے نے گوبھی کے ساتھ یہ کیا دے دیا اسے کوڑے میں پھینک دو باورچی نے کہا یہ صرف ٹوٹا ہوا کھلونا ہے اگر تم لوگ برا نہ مانو تو میں اسے اپنے پوتے کے لیے گھر لے جاتی ہوں آج اس کی سالگرہ ہے اسے عورتوں کو تحفہ ملے گا نہیں کیونکہ اس کے باپ کے پاس نوکری نہیں ہے اس کی ماں بہت بیمار ہے وہ اس کھلونے سے خوش ہو جائے گا بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تم اسے لے جاؤ اپنے ساتھ باورچی نے کہا بوڑھی عورت نے اسے اپنے تھیلے میں ڈال لیا کام ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چل پڑی راستے میں وہ اپنے بیٹے کے گھر رکی مگر اس کا پوتا گھر پر موجود نہیں تھا اس نے وہ سبز گدھا اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا یہ میرے پوتے کو دے دینا ہاں آپ بڑا اچھا کھلونا لائی ہیں میں اس کی ایک اور ٹانگ لگا سکتا ہوں اس پر تازہ سبز رنگ بھی کر سکتا ہوں جمی بہت خوش ہوگا اس کے بیٹے نے کہا لڑکے کا باپ ننھے سبز گدھے کی مرمت کرنے بیٹھ گیا اس نے جلد ہی گدھے کی ایک اور ٹانگ جوڑ دی اب وہ اچھی طرح اپنے چاروں پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا پھر اس نے گدھے پر سبز رنگ کیا اور اس کو آگ کے پاس سوکھنے کے لیے رکھ دیا جب جمی گھر آیا تو اس وقت تک گدھا اس کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا کتنا خوبصورت گدھا ہے جمی اسے اٹھاتے ہوئے چلایا امی امی کیا آپ نے کبھی اتنا اچھا کھلونا دیکھا ہے اور یہ کتنے خوبصورت رنگ کا ہے ابو میں اس کے لیے ایک استبل بناؤں گا ننے گدھے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور ابھی ننا لڑکا اسے خوبصورت کہہ رہا تھا وہ بہت خوش ہوا رات کو جمی گدھے کو اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کر سویا گدھا ساری رات وہاں کھڑا ہو کر پہرا دیتا رہا وہ کسی بھی کیڑے مکوڑے سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھا اگر وہ اس کے مالک کو تنگ کرنے آئے اگرچہ ایسا کچھ نہیں ہوا مگر ننا گدھا اپنے آپ کو بہت بہادر محسوس کرتا رہا صبح جمی اس کے لیے استبل بنانے بیٹھا یہ ایک شاندار استبل تھا اس کی دیواریں اس کے والد نے گہرے بھورے رنگ سے پینٹ کر دی تھیں اور دو شیشے کی کھڑکیاں بھی لگا دی تھیں گدھا بہت فخر محسوس کر رہا تھا دوسرے سب کھلونے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے جمی کے پاس ایک ہاتھ والی گڑیا تھی ایک بغیر دم کا چینی گھوڑا تھا ایک شیر جس کی پیشانی میں سوراخ تھا اور ایک پیتل کا سپاہی جس کی بندوق نہیں تھی ننا گدھا کھلونوں کی الماری کا بادشاہ تھا اور وہ بے حد خوش تھا ایک دن جمی کی ماں سے ملنے ان تینوں بچوں کی امی آئیں جن کے پاس پہلے یہ گدھا ہوتا تھا بچے بھی اس کے ساتھ آئے تھے انہوں نے جمی سے کہا کہ وہ انہیں اپنے کھلونے دکھائے یہ میرا بہترین کھلونا ہے جمی نے اپنا استبل باہر نکالتے ہوئے کہا دیکھو اس کے اندر میرا پیارا ننا سبز گدھا کھڑا ہے اچھا ہے نا او ہاں تینوں بچوں نے کہا جو سوچ رہے تھے کہ استبل میں کھڑا ہوا گدھا واقعی بہت خوبصورت لگ رہا ہے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ایک شاندار کھلونا ہوتا انہوں نے رشک سے کہا یہ سن کر ننا گدھا دل ہی دل میں ہنس پڑا واقعی تھوڑی سی محنت محبت اور توجہ ہر چیز کو قابل رشک بنا سکتی ہے اچھا بچوں کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ سونے سے پہلے دعا پڑھنا مت بھولیے گا اللہ حافظ